نحمدلی اللہ رسول الہل کریم بعد آباد فعد من منشیان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش لي صدری ویسر کومبر تین سو چار آیت نمبر ایک سو بیالیس تک lesson number three hundred and four آیت نمبر 1 ٹو 42 لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آباسا تر شروع ہوا تو اور منہ موڑا بے رخی برتی ان کے جا اہل آما آیا اس کے پاس اندھا وما یدری کا اور کیا چیز بتائے تجھ کو لعلہ شاید کہ وہ یزکا وہ سدھر جائے او یز کرو یا نصیحت پکڑے فتن فاہ وکرا تو فائدہ دے اس کو نصیحت اما استغنا لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے فانتا تو آپ لہو اس کی طرف تصدا مائل ہیں فکر کرتے ہیں وما علیہ کا اور نہیں آپ پر اللہ کہنا یزک کا وہ پاکیزگی اختیار کرے نہ سدھرے وہ اما اور لیکن من جا کا جو آتا ہے آپ کے پاس یس آ دوڑتا ہوا وہ ہوا اور وہ یکشا ڈرتا بھی ہے فنتا تو آپ انہو اس سے تلہا بے رخی برتتے ہیں کلا ہرگز نہیں انہا بے شک وہ تذکرہ ایک نصیحت ہے فمن شاء تو جو کوئی چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے فی صحف مکرمہ صحیفوں میں جو عزت دیے گئے ہیں مکرم ہیں محترم ہیں مرفوعتن بلند ہیں متحرتن پاکیزہ ہیں بے ایدی ہاتھوں میں ہیں سفرتن لکھنے والوں کے کرامن معزز برارا نیک قتل الانسان لانت ہو انسان پر ما اکفرا کیسا سخت منکر ہے من ای شیئن کس چیز سے خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو من نطفتن ایک نطفے سے خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو فقت درا پھر تقدیر مقرر کی اس کی ثم پھر اسبیلا راستہ ہوں اس نے آسان کیا اس کو سما پھر امات دی اس کو اکبر ہو پھر قبر دی اس کو سما پھر ادا شاہ جب چاہے انشر اٹھا کھڑا کرے اس کو کلا ہرگز نہیں لما نہیں یکد ادا کی ماں جو امرا اس نے حکم دیا اس کو فلین زرل انسان پس چاہیے کہ دیکھے انسان الا تعام ہی اپنے کھانے کی طرف انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے انا بے شک ہم نے سبب نہ ڈالا ہم نے الما پانی سبن ڈالنا سما پھر شققنا پھاڑی ہم نے الردا زمین شقن پھاڑنا فامبتنا پھر اگایا ہم نے فیحا اس میں غلہ و انبن اور انگور و قدبن اور ترکاری و زیتون اور زیتون و نخلن اور کھجور و ہدا اور باغات غلبن گھنے وفا کے حتن اور پھل و ابن اور چارا متا الکم فائدے کی چیز تمہارے لیے ولی انعام کم اور تمہارے مویشیوں کے لیے فا تو جب جت آ جائے گی اساخہ کان پھاڑنے والی یوم اس دن یا پھر رو دوڑے گا المر انسان من اخی ہی اپنے بھائی سے وہ اور اپنی ماں سے وہ ابھی ہی اور اپنے باپ سے وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے وہ بنی اور اپنے بیٹے سے لکل ان واسطے ہر شخص کے منہم ان میں سے یوم ازن اس دن شن ایک حالت ہوگی یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو وجوہ کچھ چہرے یوم ازن اس دن مسفرا روشن ہوگی داہکتن ہنستے ہوں گے مستبشرہ شادمان ہوں گے وجوہن اور کچھ چہرے یوم اس دن علیہ ان پر غبرا غبار ہوگا ترہ ڈھانکے گی ان کو قطارا سیاہی الائے کا یہی لوگ ہم الکفرت الفجرا وہی کافر فاجر ہیں بدکار ہیں سورت التکویر بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر شمسو جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا وہ ازن نجوم اور جب تارے ان کا درت گدلے ہو جائیں گے وہ ازل جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے وہ ازل اشارو اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اتلت چھوڑ دی جائیں گی وہ ادل وہوش اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے وہ ادل بہارو اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے وہ ادن نفوس اور جب جانے زبجت جوڑ دی جائیں گی وہ عید مئو اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سلت پوچھی جائے گی بے دم بن کس گناہ میں قتلت ماری گئی وہ ادسحف اور جب آمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے وہ ادسما اور جب آسمان کشتت اس کی کھال اتار دی جائے گی وہ عید الجہیم اور جب جہنم سعرت بھڑکا دی جائے گی وہ عید الجنت اور جب جنت ازلفت قریب لے آئی جائے گی علمت جان لے گا نفسن ہر نفس ما احدرت کیا اس نے حاضر کیا کیا لے کر آیا فلا پس نہیں او قسمو میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی الجواری سیدھے چلنے والے الکنس چھپ جانے والے بریکٹ میں لکھ لیجیے ستاروں کی واللیلی اور رات اذا آس آس جب رخصت ہوئی وہ صبح اور صبح اذا تنفس جب اس نے سانس لیا انہو بے شک وہ لقول البتہ قول ہے کہنا ہے رسول ایک کا کریم کریمن معیوتن قوت والا ان دزل عرش عرش والے کے پاس مکین بلند مرتبے والا متائن کہا مانا گیا سما اس جگہ امین ان امانت دار یا با امانت وہ ماسا ہے اور نہیں ساتھی تمہارا بمجنون کوئی مجنون و لقد اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو بل افق المبین روشن افق پر وما ہوا اور نہیں وہ الغیبی غیب پر بدنین بخیل وما ہوا اور نہیں وہ بقول شیطان الرجیم شیطان مردود کا قول فعین تضہبون پس کہاں تم جاتے ہو ان ہوا نہیں وہ اللہ مگر ذکر ایک نصیحت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے لمن شاہ واسطے اس کے جو چاہے من کم تم میں سے استقیم کے راہ راست پر چلے وما تشاؤنا اور نہیں تم چاہ سکتے اللہ مگر یشا اللہ کہ چاہے اللہ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ وستی يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أُقْسِمُ کر الْجَوَارِ الْكُنَّسِ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين